واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما اور تم میں سے جو دو افراد ایسا کریں تو انہیں ایزا دو پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ابتدائے اسلام میں اگر زنا کے مرتکب مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوتے تو ان کے بارے میں یہ حکم تھا کہ انہیں برا بھلا کہا جاتا آر دلایا جاتا اور کچھ زد و کوب بھی کیا جاتا تاکہ اپنے کیے پر نادم ہوں اور جب توبہ کر لیتے اور اپنی اصلاح کر لیتے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی اور زدو کو بند کر دیا جاتا اس لیے کہ گناہ سے تائب اس آدمی کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو جب سورہ نور کی آیت نمبر دو ازانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما میں جلدہ کہ زانی اور زانیہ کو سو سو کوڑے مارو نازل ہوئی تو یہ حکم بھی گزشتہ حکم کی طرح منسوخ ہو گیا اور جمہور کے نزدیک ان کے حق میں صرف کوڑے لگانے کا حکم باقی رہ گیا گزشتہ دونوں آیتوں میں بیان کردہ حکم کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی آیت میں صرف عورتیں مراد ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ یعنی انہیں حب سے دوام کی سزا دی جاتی اور دوسری آیت میں صرف مرد مراد ہیں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ کہ انہیں زد و کوب کیا جاتا اور ایزا پہنچائی جاتی ابن نحاس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور قرطبی نے مجاہد وغیرہ سے یہی قول نقل کیا ہے تیسری رائے یہ ہے کہ حبس دوام صرف عورت کے ساتھ خاص تھا اس لیے کہ پہلی آیت میں صرف عورت کا ذکر آیا اور ایزا پہنچانے کا حکم دونوں کے بارے میں تھا اس لیے دوسری آیت میں دونوں کو جمع کر دیا گیا لیکن تینوں آرا کے مطابق بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور شادی شدہ مرد و عورت کے حق میں رجم کا حکم اور غیر شادی شدہ کے حق میں کوڑے لگانے کا حکم باقی رہ گیا مجاہد نے کہا ہے کہ دوسری آیت ایسے دو مردوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو آپس میں لواتت کریں اصحاب سنن نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ عمل لواتت کے فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دیا جائے